میری بیٹیا درا خود کو چھپا لے میری بیٹیا درا خود کو چھپا لے اگر تو خود کو با پردہ بنا لے تیرے کردار میں ہوں گے اجالے کمالے دولتے اقبا کمالے بہار جنت الفردوس پالے میری بٹیا ذرا خود کو چھپا لے میری بٹیا ذرا خود کو چھپا لے جو حصہ جسم کا ظاہر رہے گا وہ حصہ نار دو میں جلے گا بھلا بے پردگی سے کیا ملے گا نہ کر خود کو جہنم کے حوالے بھلا بے پردگی سے کیا ملے گا نہ کر خود کو جہنم کے حوالے میری بٹیا درا خود کو چھپا لے میری بٹیا درا خود کو چھپا لے بہت مجبوریاں ہیں میں نے مانا ترقی یافتہ ہے یہ زمانہ بہت مجبوریاں ہیں میں نے مانا ترقی ہے یہ زمانہ اگر ہے نا گزیر اسکول جانا تو کم سے کم کوئی برقع بنا لے اگر ہے نا گزیر اسکول جانا تو کم سے کم کوئی برقع بنا لے میری بٹیا درا خود کو چھپا لے میری بٹیا درا خود کو چھپا لے اگرچہ صاف نظر پاک ہے دل مگر تیرے نظر سے چاک ہے دل اگرچہ صاف نظر پاک ہے دل مگر تیرے نظر سے چاک ہے دل تجھے معلوم ہے بے باک ہے دل کہیں عفت کے پڑ جائے نہ لالے تجھے معلوم ہے بے باک ہے دل کہیں عفت کے پڑ جائے نہ لالے میری بٹیا درا خود کو چھپا لے میری بٹیا درا خود کو چھپا لے نہ اخباروں کی زیبے نہ اخباروں کی زیب داستاں بن نہ پھر یوں بے نہ پھر بے پرد یوں مت بے اما بن نہ اخبار نہ اخباروں کی زیب داستاں بن نہ پھر بے پرد یوں مت بے اما بن تو اپنی عفتوں کی پاس بابن کوئی پھر تجھ کیوں کی چڑ اچھالے تو اپنی عیفتوں کی پاس بابن کوئی پھر تجھ کیوں کی چڑ اچھالے میری بٹ یاد خود کو چھپا لے میری بٹ یاد خود کو چھپا لے تمہیں امت میں شاہ دو سرا کی صلی اللہ علیہ وسلم تہیں امت میں شاہ دو سرا کی سپیرو بن جناب فاطمہ کی تہیں امت میں شاہ دو سرا کی سپیرو بن جناب فاطمہ کی رکھ لے لاج اما عائشہ کی اپنا عمل ان سے ملا لے کہ رکھ لے لاج عائشہ کی ذرا اپنا عمل ان سے ملا لے میری بٹیا ذرا خود کو چھپا لے میری بٹیا ذرا خود کو چھپا لے میری بٹیا ذرا خود کو چھپا لے میری بٹیا ذرا خود کو چھپا لے